یحییٰ بن سعید نے ابن جرائی سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرے میں سات آدمی ایک قربانی میں شریک ہوئے تو ایک آدمی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا احرام کے وقت سے ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں میں بھی اس طرح شراکت کی جا سکتی ہے جیسے بعد میں خریدے گئے جانوروں میں شراکت ہو سکتی ہے انہوں نے جواب دیا وہ بھی ساتھ لائے گئے قربانی کے جانوروں ہی کی طرح ہے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے اس دن ستر اونٹ نہر کیے ہم ساتھ ساتھ آدمی قربانی کے ایک اونٹ میں شریک ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاسی